السلام علیکم لیڈیز and gentlemen am Nadeem your teacher for introduction to business course آج ہم اپنا لیکچر نمبر 38 سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 37 میں we had start our discussion on production management and in production we were discussing about total quality management and in that context we had discuss what is total quality management اور ہم نے کہا کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کیا ہے ایک ایسا system where we have quality everywhere اور ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ total quality management is basically a replacement of quality control with quality assurance assurance کا ایک ایسا سسٹم تھا جہاں پہ quality was inbuilt so we had a process that was input process and output that was a model اور اس پہ ہم نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کانسپٹ جو ہے وہ ڈسکس اس طرح سے کیا تھا کہ input if that is a quality input and we have quality process we will have quality output اور کوالٹی ان پٹ اور کوالٹی آؤٹ پٹ کے ہوتے ہوئے ہمیں اب کوالٹی کنٹرول کی ضرورت نہیں ہے اور کوالٹی کنٹرول کیا چیز تھی وہ وہ مرحلہ جہاں پہ ہم گڈس کی انسپیکشن کرتے ہیں اور انسپیکشن کے بعد کچھ چیزوں کو ہم کوالٹی گڈس ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور کچھ ہماری سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ہوتی ہیں جن کو ہم مارکیٹ میں نہیں بیچتے that was replacement of quality control to quality assurance پھر ہم نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے کانسپٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھے اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے لیے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیسی ہوگی so what will be the activities perform by human resource department in a total quality organization اور ہم نے ڈسکس یہ کیا کہ ٹوٹل کوالٹی آرگنائزیشن کے اندر جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوگا ان کو کچھ ایریاز میں اب نئی کنسلٹیشن ہوں گی نئے چیلنجز ہوں گے اور وہ ایریا کون کون سے ہوں گے دیٹ واز ریکروٹمنٹ کہ ہمیں ریکروٹمنٹ اور سلیکشن اسٹیج کے اوپر ہمیں یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ کس ٹائپ کے لوگ ہمیں چاہیے اور وہی لوگ ہمارے سے سلیکٹ ہو کے آئے ٹریننگ کی ہم نے بات کی کہ ٹریننگ واز ویری امپورٹینٹ اور ٹریننگ ٹریننگ از امپورٹینٹ ہمیں کے لیے آرگنائز کرنا ہوگا اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ اب ٹریننگ دینا پڑے گی if we are following total quality system in our organization پھر ہم نے کمپسیشن کی بات کی کہ we get to introduce group compensation and same was for evaluation group evaluation بھی کرنا پڑے پڑے گی پھر ہم نے ایک کانسپٹ ڈسکس کیا جسٹ ان ٹائم کا اور جسٹ ان ٹائم کا کانسپٹ یہ تھا کہ instead of putting large stocks in the organization ہم کیا کرتے ہیں ایک ایسا سسٹم ایک ایسا میکنیزم ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ہمیں مٹیریل کی وہ کوانٹٹی جو ہمیں چاہیے اور وہ کوالٹی جو ہمیں چاہیے اور اس ٹائم پر جب ہمیں چاہیے exactly ہمیں مل جائے that was a system of just in time or J I T کہ ہم ایک ایسا سسٹم ایک ایسا نیٹورک آف سپلائز ڈیولپ کر لیں جو ہمیں اس وقت مٹیریل سپلائی کریں جب ہمیں چاہیے ہو اور اس کوانٹٹی اور اس کوالٹی کا مٹیریل مل جائے ہمیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہو اس کے لیے ہم نے ایک سسٹم وضع کیا that was J I T or just in time اب ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے بار بار ایک دو چیزیں ڈسکس کی ہیں اور وہ کیا کیا ہم نے ہم نے کہا کہ ٹوٹل کوالٹی سسٹم کے اندر کوالٹی انپٹ ہوگی اور کوالٹی پروسیس ہوگا تو جب کوالٹی انپٹ ہوگی تو ایک کوشچن مائنڈ میں آئے گا کہ یہ ہمیں ریلیٹولی کاسٹلی نہیں پڑ جائے گا پہلے سسٹم سے اب جب ہم ٹوٹل کوالٹی پہ شفٹ ہوں گے اسی طرح جب پروسیسنگ میں ہم آئیں گے تو ہمیں کوالٹی مشینری چاہیے اور کوالٹی پیپل چاہیے تو ایک اور کوشچن یہاں پہ بھی ریز ہوتا ہے کہ کوالٹی پیپل اور کوالٹی مشینری جو ہے that will cost some additional money تو یہ کیسے ہم اس کی فائنینشیل مینجمنٹ کریں گے اگر ہمیں ان پٹ پہ بھی کاسٹ زیادہ پڑ گئی ہمیں پروسیس پہ بھی کاسٹ زیادہ ہو گئی تو ہماری فنش گڈس کی پرائز جو ہے دیٹ ول بی ہائر تو پرائسز کے ساتھ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا اور مشکل ہو گیا تو ہم نے تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا سسٹم اس لیے وضع کیا تھا کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہوا ہے تو ہم کوالٹی پہ شفٹ کر جائیں تو اسی کمپٹیشن کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں پرائسز بھی بڑھ گئیں تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹی ہو جائے گی تو آپ کے مائنڈ میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے یہ ریلیٹولی ایکسپینسو ہوگا لیکن as a matter of fact it is not and we will call quality is free quality is free کا مطلب ہوا کہ we will not be suppose to pay extra money for the quality اب یہ کیسے ہوگا کوالٹی انپوٹ بھی لانا ہے کوالٹی پروسیس بھی لے کے آنا ہے تو کوالٹی فری کیسے ہو جائے گی اب یہ جاننے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے اگلے کچھ ٹائم پر ہم اس پر ڈسکشن اب کریں گے اپنی کہ کوالٹی فری کیسے ہو جاتی ہے کوالٹی فری کیسے ہو جاتی ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں ایک کانسپٹ سمجھنا پڑے گا and that is cost of quality cost of quality کا کانسپٹ کیا ہے کاسٹ آف کوالٹی وہ ساری کاسٹ ہے جو ہمیں پے کرنا پڑتی ہے ان صورتوں میں جب ہماری product at the first time quality نہ ہو تو اس کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ کاسٹ مارکیٹ میں پے کرنا پڑ جاتی ہیں وہ جو کاسٹ ہمیں پے کرنا پڑے گی because of not having quality for the first time تو that will be term as cost of quality and now let us understand کہ یہ کاسٹ آف کوالٹی کیا چیز ہے اور کیسے ہم کاسٹ آف کوالٹی کو سمجھیں گے اور کس طریقے سے یہ کاسٹ آف کوالٹی جو ہے یہ ہمیں کوالٹی فری دے گی تو یہ سمجھنے کے لیے کہ جب ہمارا product for the first time quality product نہ ہوگا تو ہمیں کون کون سی کاسٹ پے کرنا پڑ جائیں گی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کون کون سی وہ کاسٹ ہوتی ہیں جو ہمیں پے کرنا پڑتی ہیں وہ کاسٹ جو ہمیں پے کرنا پڑے گی as cost of quality can be divided into four main categories and first category are first head of the cost which we will pay for as a cost of quality this external fail cost external failure cost جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وہ کاسٹ ہوگی کہ جو ہمارے پروڈکٹ کے مارکیٹ میں جانے کے بعد جو ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑیں گے مارکیٹ سے ان پرابلمس کو مینج کرنے کے لیے ہمیں کچھ کاسٹ پے کرنا پڑے گی that will be external fail cost external fail cost میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں that is first of all جب ہم نے چیزیں بیچ دی مارکیٹ میں چیزیں ہم نے بیچی اس پر ہمارے کچھ کاسٹ آتی ہے جب بھی ہم ایک سیل آرڈر ریسیو کرتے ہیں اور سیل آرڈر کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو سیل آرڈر کو ریسیو کرنے میں اور ایگزیکشن میں ہماری کچھ کاسٹ آتی ہے اگر ہمارا پروڈکٹ کوالٹی پروڈکٹ نہ ہوا تو کیا ہوگا مارکیٹ میں ہم نے جو پروڈکٹ بھجوایا ہوا تھا وہ واپس آ سکتا ہے جس کو ہم سیز ریٹرن کہتے ہیں جب سیز ریٹرن ہوتی ہیں ہماری تو ہمیں ایک تو آرڈر بک کرنے کی کاسٹ ایک مال ڈسپیچ کرنے کی کاسٹ ایک جب پروڈکٹ مارکیٹ میں چلے گیا اور وہاں سے جب واپس لانا پڑ گیا اس کی ہمیں کاسٹ اور پھر جب ہمارے پاس پہنچ گیا اس کو پھر ہم نے کچھ نہ کچھ پروسیس کرنا ہے that all is a cost which we have to pay and why are we pay this cost simply because we could not offer quality for the first time اگر ہم شروع سے کوالٹی نہیں دے سکے تو ہمیں یہ پرابلم رہے گا سو ایک ایک ہیڈ ہو گیا ایکسٹرنل کاسٹ میں ایک بات کیا ہو گئی sale returns external fail cost میں ایک اور چیز آ گئی ریپیئر کاسٹ اب یہ ریپیئر کس چیز کی ہے یہ ریپیئر ان چیزوں کی ہے جو ہم نے پروڈیوس کی اور وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے چیزیں ہم نے پروڈیوس کی ہیں اپ ٹو مارک نہیں ہے مارکیٹ میں چلے گئی ہمیں کمپلینٹ آ گیا ہمیں ان چیزوں کو ریپیئر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کاسٹ کرنا پڑ گئی فار ایگزامپل ہماری کمپنی کیمراز بناتی ہے ہم نے کچھ کیمراز کیے ان میں سے کچھ کیمراز میں ڈیفیکٹ آ گئے کسٹمر نے ہمارے پاس کمپلینٹ کر دی کہ یہ ڈیفیکٹ ریمو کر کے دیں ہم نے ان ڈیفیکٹ کو ریمو کرنے کے لیے وی پیڈ سم کاز کچھ ہمارے انجینئر ہوں گے کچھ ہمارے سیل پیپل ہوں گے جو مارکیٹ سے پروڈکٹ کو ریکور کریں گے ریکور کرنے کے بعد اپنی آگن میں لے کے آئیں گے آگن میں لانے کے بعد ہم اس کو ریپیئر کریں گے تو تو that that will be repair cost cost is اندر ٹو پے پہلی بات کیا ہوگی سیل ریٹرنس مارکیٹ سے جو پروڈکٹ سیل کر دی وہ واپس آ گئی دوسری بات کیا ہوگی that is the repair then is customer service customer service is also a cost which we have to pay اور یہ اب کون سی کاسٹ ہے یہ وہ کاسٹ ہے جو کسٹمر کو انٹرٹین کرنے کے لیے کسٹمر کو کیٹر کرنے کے لیے کسٹمر کو اپنے آفس میں بلانے کے لیے بٹھانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے and that is customer service اب اس صورت میں جب ہمارا پروڈکٹ فالٹی پروڈکٹ ہے تو ہمیں کسٹمر سروس دو دفعہ دینا پڑ گئی اور یہ دو دفعہ کیسے ہو گئی ہے ایک دفعہ اس طرح ہوئی کہ ہم نے آرڈر بک کرنے سے پہلے اپنے کسٹمر کو کچھ سروس دی ہے اور ایک دفعہ ہم نے پروڈکٹ کی جب کمپلینٹ آ گئی تو بھی کسٹمر ہمارے پاس آئیں گے اب کسٹمر جب ہمارے پاس آئیں گے کسی کو ہم نے ایئر کنڈیشن میں بٹھانا ہے کسی کو چائے پلانی ہے کسی کو کافی پلانی ہے کسی کو this all is customer service charges اور یہ سارے ہمیں کیوں کرنا پڑ گئے because we had fault in our product اور اگر وہ فالٹ نہ ہوتے یعنی اگر ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے سسٹم پہ ہوتے تو ہمیں یہ کمپلیٹس نہ آتی کوالٹی بلٹ ان ہوتی تو یہ کمپلینٹ نہ آتی اور یہ کاس ہمیں نہ کرنا پڑتی اس کا مطلب یہ ہوگا اگر ہم کوالٹی شروع میں لے کے آئیں کوالٹی کا سسٹم لے آئیں تو یہ کاس ہماری بچ سکتی تھی سو so, اب تک ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ کون کون سی ہیں ایک تو ہماری پروڈکٹ ریٹرن ہو گئی ایک کچھ نہ کچھ ہمیں ریپیئر پہ کاسٹ کرنا پڑ گئی ایک ہم نے کہا کسٹمر سروس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ کاسٹ کرنا پڑے گی اب ایک اور کام کرنا پڑ گیا کہ وہ چیزیں جو ریٹرن ہو گئی ہیں اب وہ سارا سکریپ تو نہیں ہے اب ان کو ہم کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کر لیں گے اور ان میں جو فاٹ تھے وہ فاٹ دور کر کے دوبارہ ان کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اب کیا ہو گیا کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس ریٹرن ہو کے آئیں ان کی ریپیئر کے اوپر بھی ہماری کچھ کاسٹ آنا شروع ہو گئی ہے so that is repair charges for the goods return by the customer so یہ ایک اور ہیڈ آف ایکسپینڈیچر ہمارے پاس کریٹ ہوا and is repair of of the return goods اب ہمارے پاس کمپلینٹ آ گئی large number of complaints we receive during a certain time اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے we don't have to sit quiet کہ کمپلینٹ آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم کچھ نہ کچھ انالیس کریں گے کوئی انویسٹیگیشن کریں گے اور وہ انالس اور انویسٹیگیشن کیا ہوگی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فالٹ کتنے آئے فالٹ کی ٹائپ کیا کیا تھی کون سا فالٹ کتنا ریپیٹ ہوا کون سے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ سے فالٹ زیادہ آ رہا ہے کوئی ایک خاص مشین ہے جہاں سے کمپلینٹ زیادہ آ رہی ہیں ہمیں یا کسی ایک مٹیریل کے بارے میں کمپلینٹ زیادہ آ رہی ہیں یہ سارا کام ہم نے کرنا ہے ایز این انویسٹیگیشن اور اگر کوالٹی بلٹ ان نہ ہوگی کمپلینٹ زیادہ آئیں گی زیادہ کمپلینٹ آنے کی وجہ سے ہمیں ایک انویسٹیگیشن کا پورا سسٹم اسٹیبلش کرنا پڑ گیا why back we have large number of complaints and we want to make sure کہ یہ کمپلینٹس آئندہ نہ ہو یا کم ہو نہ ہو یا کم ہو کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہم ان کو اب دوبارہ ان سارے جو ڈیٹا ہمارے پاس پہنچ رہا ہے کمپلینٹس کا اس کا کوئی تجزیہ کیا جائے اور تجزیہ کرنے کے بعد ہم میئر لیں اب یہ جو تجزیہ کرنے کا پروسیس تھا that was that was investigation اور ہمارا کوئی ریسرچ سیکشن ہوگا کوئی انویسٹیگیشن سیکشن ہوگا کہیں پہ لیب استعمال ہو رہی ہوں گی کہیں پہ کوئی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر رن ہو رہے ہوں گے کہیں پہ کوئی اسٹیٹسٹیکل پیکج استعمال ہو رہے ہوں گے all that is the cost which we are paying اور یہ ساری کاسٹ اس لیے پے کرنا پڑ گئی کہ پروڈکٹ میں فالٹ تھا دیٹ از اے پروڈکٹ کال ایک اور area where we have to pay that is product recall product recall کا کانسپٹ یہ ہے کہ when we get all the products back from the market ہمیں خود پتا چل گیا کہ ہمارے پروڈکٹ میں کوئی فالٹ رہ گیا ہے ہماری کمپنی نے کوئی میڈیسن بنائی ہے اس میڈیسن میں کوئی فالٹ آ گیا ہے اور سپلائی کرنے کے بعد ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ہمارے پروڈکٹ میں ایک فالٹ ہے تو ہم نے پوری مارکیٹ سے پروڈکٹ کو ریکال کر لیا ہم نے کوکنگ آئل بنایا اس کوکنگ آئل میں کوئی پرابلم آ گیا اور جب وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا تو پروڈکٹ مارکیٹ میں چلے گیا ہوا تھا اب ہم نے پروڈکٹ کو ریکال کیا ہے پروڈکٹ کو ریکال کرنے کا جو پروسیس ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے دوبارہ سے ہمیں پروموشنل ایکسپینس کرنا پڑیں گے کبھی اخبار میں ہم اشتہار دیں گے کبھی ٹیلی ویژن پہ ہم کہیں گے کبھی اپنے ڈسٹریبیوٹر اور ڈیلر کے نیٹ ورک کے through we will communicate to the customer کہ اپنے پروڈکٹ کو واپس کریں اور اب ہمارے ہاں جب سے مارکیٹ کے اندر ایتھک اور ریسپانسبلٹی کے کانسپٹ زیادہ ان ہونا شروع ہوئے ہیں اور مارکیٹر اور بزنس مین زیادہ ریسپانسبل ہونا شروع ہو گئے ہوئے ہیں تو پروڈکٹ ریکال جی بھی اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جب بزنس مین کو مارکیٹر کو سیلر کو یہ اندازہ ہو جائے کہ there is a shortcoming in the product جس وی کال اٹ اور پروڈکٹ ریکال اچھا خاصا ایکسپینسو ٹاسک ہے which we have to do اور simply because the product was not up to mark ایک اور کاسٹ جو ہمیں پے کرنا پڑتی ہے and that can be product product liability liability suits suits کا یہ ہے کہ کبھی کبھی اب ہمارے خلاف کورس میں کیسز بھی ہو جائیں گے ہم نے ایک مشینری سپلائی کی ہے which is very expensive machinery machinery کو سپلائی کرتے ہوئے ہم نے کوئی اگریمنٹ سائن کیے ہوئے تھے جب ہم نے مشینری سپلائی کر دی تو ہماری مشین پراپر فنکشن نہیں کر پا رہی اور because of the malfunctioning of the machinery it is quite possible that someone can take us to the court کوئی مقدمے بازیاں شروع ہو جائیں کوئی کسٹمر ہمارے خلاف کسی کنزیومر کورٹس میں کسی سول کورٹ میں ہمارے خلاف کیسز کر دیں تو ہمیں ان کیسز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کلیئر کرنے کے لیے کبھی کبھی out of the court settlement کرنا پڑے گی اور اگر ہم out of the court settlement کرتے ہیں تو that mean that will cost something اور کبھی کبھی یہ بھی ہوگا کہ ہم سیٹلمنٹ تو نہیں کیا rather we are fighting for the cases ہم uh, میں اپنے کیسز کے لیے اپنے وکیل ہائر کیے ہوئے ہیں جو کورٹ میں ہمارے کیسز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں سارے لیگل چارجز بھی پے کرنا پڑ گئے اپنے وکلا کی ایک ٹیم ہے جو ہمارے بہاف کے اوپر کورس میں ہمارے کیسز کو پرسو کر رہی ہے ان کی فیسیں ہمیں پے کرنا پڑیں گی so all these professional charges and legal charges these are some of the expense which we are suppose to pay because there was some fault in the product we are facing some lawsuits so ladies and and gentlemen, میں جب بات سے وہ کیا ہے کہ quality is free quality is free کے کانسپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوالٹی پروڈکٹ میں نہ ہو ایٹ دا فرسٹ ہینڈ تو ہمیں کچھ کاسٹ پہ کرنا پڑتی ہے and that is called as cost of quality اور کاسٹ آف کوالٹی کو ہم نے ڈفرینٹ سیکشن میں ڈیوائڈ کیا جس میں سے پہلی بات تھی ایکسٹرنل فیل کاسٹ اور ہم نے ڈفرینٹ ہیڈس دیکھے کہ کس طریقے سے جب ہمارا پروڈکٹ سب اسٹینڈرڈ ہوگا اپ ٹو مارک نہ ہوگا تو مارکیٹ سے ہمیں کس طریقے سے ہمیں ایکسٹرا کاسٹ پے کرنا پڑے گی and that will be over cost because of because of faults in the product that is external fail cost ایک اور area that is internal fail cost کہ ایک اور ایریا ہے جہاں پہ ہمیں کاسٹ پے کرنا پڑ گئی and that is internal fail cost اور انٹرنل فیل کاسٹ کون سی ہے جو ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر پے کرنا پڑے گی within the organization we are paying some cost اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلی بات سرٹنلی از دا اسکریپ جب ہم پروڈکشن کر رہے ہیں ہمارا پروڈکٹ اپ ٹو مارک نہیں ہے اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو مارکیٹ میں بھیج دیں تو پھر کیا کریں پھر اس مٹیریل کو جو کہ اس پروڈکٹ پہ لگ گیا تھا وہ سارا اسکریپ ہو گیا and that scrap is a cost that waste is a cost جو ہمیں اس لیے پے کرنا پڑ گئی کہ ہماری پروڈکشن فالٹی تھی so this is one failure cost which is internal failure cost and that is cost of the scrap that is internal failure cost پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے پروڈکٹ بنا لیا بنانے کے بعد پتا چلا کہ پروڈکٹ میں کچھ فالٹ رہ گیا فار ایگزامپل ہم ایک آٹو موبائل کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں جہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں موٹر سائیکل بنتی ہیں گاڑی یا موٹر سائیکل جب بن گئی تو اس کے اوپر پینٹ ہوگا جب پینٹ ہو جاتا ہے تو پینٹ ہوئے ہوئے کو ایک ایکسپرٹ ہے جو ایگزامن کرے گا اور وہ ڈیٹیل ایگزامنیشن کے بعد دیکھے گا کہ اس پینٹ میں کہیں فالٹ تو نہیں رہ گیا تو کبھی کبھی فالٹ آ جاتا ہے فار ایگزامپل کوئی فنگر پرنٹ اس کے اوپر آ گیا پینٹ کے درمیان کسی کی فنگر لگ گئی ہے اس کا پرنٹ آ گیا کوئی فارن پارٹیکل ہے کوئی ڈسٹ پینٹ کے اندر لگ گیا اور یہ پوائنٹڈ ہوا کب ہوا جب پروڈکٹ فنش فارم میں چلے گئی ہم نے انسپیکشن کی اور انسپیکشن اسٹیج پہ پتا چلا کہ there was a fault in the product اب کیا کریں اب یہ وہ فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی گاڑی کو اسکریپ میں تو نہیں پھینکیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ واپس فیکٹری میں بھیج دیں گے اس کو اور وہ پارٹ جہاں پہ فالٹ آیا ہے وہاں پہ ہم کوئی ری ورک کریں گے اور دوبارہ سے پینٹ کر کے اس کو دوبارہ سے فنش فارم میں لے کے آئیں گے اب ری پینٹ ہو گیا ری پینٹ ہونے کے بعد ایک اور کام کرنا پڑ گیا کہ ری ورک ہونے کے بعد اس پروڈکٹ کی دوبارہ انسپیکشن ہونا چاہیے اب اب ایک اور کام پہ ہمیں کاسٹ پے کرنا پڑ گئی ہمیں ایکسپینس پے کرنا پڑ گئے and that is inspection of rework کہ پروڈکٹ کا وہ پارٹ وہ کمپوننٹ وہ فیچر جہاں پہ فالٹ آ گیا تھا اس کی ہم نے ریپیئر کی اس کی ہم نے مینٹیننس کی ریپیئر کرنے کے بعد ہم دوبارہ انسپیکشن کو بھیج دیں گے جیسے وہ گاڑی تھی کہ پروڈکشن لائن سے گاڑی نکلی ہے پینٹ ہو گیا پینٹ کے بعد فائنل انسپیکشن اسٹیج پہ چلے گئی اور فائنل انسپیکشن کے درمیان ہم نے ایک فالٹ ڈسکور کیا گاڑی کو دوبارہ پینٹ والے سیکشن پہ جو آیا گیا پینٹ کو ٹھیک کرایا گیا جس کو ہم نے ری ورک کا نام دیا گیا اور ری ورک کے بعد گاڑی دوبارہ انسپیکشن کے لیے آ گئی تو انسپیکشن ہمیں ایک دفعہ اور کرنا پڑ گئی اور یہ سارا پروسیس کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے quality for the first time نہیں دی ایک اور کام کرنا پڑ جائے گا and that is downgrading کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری آگ میں جب پروڈکشن ہو رہی ہے تو کچھ پروڈکٹس اپ ٹو مارک نہیں رہے فار ایگزامپل آپ کسی ٹیکسٹائل کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں پرنٹنگ ہوتی ہے ڈیورنگ دا پرنٹنگ کو ایک لائن آ گئی ہے یا جہاں پہ فیبرک بنتا ہے وہاں فیبرک بناتے ہوئے کہیں پہ کوئی فالٹ آ گیا ہے یا آپ کی کمپنی شو بناتی ہے تو شو کی جب ہم گلو لگاتے ہیں تو بعد کا گلو باہر لگ گئی تھوڑی سی اب یہ جو فالٹ آ گیا اس سے پروڈکٹ کی پرفارمنس پہ تو بہت فرق نہیں پڑا لیکن پروڈکٹ کی اپیرنس پہ فرق پڑ گیا because of this fault now we are unable to sell this this product on full price in the market as a grade product یہ اب اے گریڈ پروڈکٹ نہیں رہ گیا اب کیا کریں پھر اب اس کو پھر ہم ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں اور ڈاؤن گریڈ کیا ہے کہ وہی پروڈکٹ جو اگر یہ فالٹ نہ ہوتا تو ہائی پرائز پہ بکتا and because of this for now ہمیں اس کو بی کیٹیگری یا کہیں سیلز میں یا as a downgraded product کم قیمت پر مارکیٹ کرنا پڑ گیا اور یہ جو قیمت کم ہوئی ہے فرض کریں کوئی پانچ سو روپے کا پروڈکٹ بکنا تھا اب ہم نے اس فالٹ کی وجہ سے تین سو پچاس کا بیچا ہے تو یہ جو کمی آئی ہے downgradation and this an expense that is a loss to the company and this loss is because of a fault in the product اور یہ فالٹ کیوں ہوا کیونکہ ہمارا سسٹم فالٹی تھا اگر سسٹم فالٹی نہ ہوتا تو یہ سارے ایکسپینس نہ ہوتے اور ہمیں اپنے پروڈکٹ کو ڈاؤن گریڈ نہ کرنا پڑتا اب انٹرنل فیلور جب ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ انالس یہاں بھی کرنا پڑ گیا اور وہ انالس کیا ہے اب ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ سکریب کتنا ہوا اس سکریب کی پرسنٹیج پرپورشنیٹ کیا ہے ان دا پروڈکشن کتنا ری ورک کرنا پڑا ریورک کی کاسٹ کتنی تھی ریورک کی انسپیکشن جب کی اس کی کاسٹ کتنی آئی اور ڈاؤن گریڈنگ ہم نے کی اس کی وجہ سے کتنا لاسز ہوئے اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کون سے پرٹیکولر پروڈکٹ کے ساتھ یہ زیادہ کچھ ہوتا ہے یا کون سے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے یا کون سے particular part of the product میں یہ ہو رہا ہے یہ سارا ہمیں تجزیہ کرنا پڑا اور that is investigation of the internal failure so ladies and gentlemen ہم نے دو طرح کی کاسٹ کا انالیس کیا ہے one are external failure cost other are internal failure cost external failure وہ ہے جو پروڈکٹ کے مارکیٹ میں جانے کے بعد ہمارے کسٹمر کی طرف سے پرابلم آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں جو کاسٹ پے کرنا پڑ گئی انٹرنل فلیور وہ ہے جو ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں ہی آئیڈینٹیفائی کیا اور آئیڈینٹیفکیشن کے ریزلٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پروڈکٹ میں ایک شارٹ کمنگ آ گئی ایک پرابلم آ گیا اور اس پرابلم کی وجہ سے ہمیں کاسٹ پے کرنا پڑ گئی فیل کاسٹ اب یہ دو طرح کی کاسٹ ہم نے دیکھ لی کاسٹ آف کوالٹی میں ایکسٹرنل اب ایک تیسری قسم کی third type of cost discuss میں کون سی کاسٹ کرنا پڑے گی نمبر ون ہمیں انسپیکشن کا ایک پورا سسٹم بنانا پڑا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریلائبل سپلائر نہیں ہے ریلائبل پروڈکٹ نہیں ہے تو ہم نے اب کیا کیا ہوا ہے ہم نے انسپیکشن کی ہے کس کی سب سے پہلے ہم نے انسپیکشن کی ہے را مٹیریل کی کہ جب را مٹیریل آ رہے ہیں تو ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے کہ یہ ہماری اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے اور یہاں پہ آ کے اس سسٹم کو فٹ کریں گے جب ہم نے بات کی تھی جسٹ ان ٹائم کی کہ اگر ہمیں ریلائبل سپلائر کا ایک نیٹ ورک مل گیا ہو تو ہماری یہ انسپیکشن کاسٹ سیو ہو جاتی اور ٹوٹل کوالٹی سسٹم جو ہے وہ ریکوائر یہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ریلائبل سسٹم ہو جائے تو انسپیکشن کا ایک سسٹم یہ ہو گیا ہمارے پاس کہ جو بھی ہمارے پاس رام مٹیریل آ رہا ہے اس کی انسپیکشن کریں پھر جو فنش گڈ بن رہی ہے اس کا سسٹم بھی تو ہم نے یہی بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ کوالٹی کنٹرول سیکشن اور کوالٹی کنٹرول سیکشن میں ہم انسپیکشن کر رہے ہیں اور انسپیکشن کے ریزلٹ میں کچھ کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ کوالیفائی کر جائیں گی کچھ ڈسکوالیفائی کر جائیں گی سو so, انسپیکشن کے پورے سسٹم کے اوپر ہماری کاس آ رہی ہیں پھر کچھ نہ کچھ ہمیں لیبورٹری میں ٹیسٹنگ کرنا پڑے گی کہ جو پروڈکٹ بن گیا اس کو ہم نے لیبورٹری میں لے گئے اور لیبز کے اندر ٹیسٹ کرنا پڑ گئے labs are very expensive areas of the organization اور جتنی ہمیں انسپیکشن اور ٹیسٹنگ لیبز میں زیادہ کرنا پڑے گی اتنا ہی ہمارا خرچہ لیبز کا زیادہ ہوتا جائے گا اور لیبس کے ایکسپینس میں کیا کیا شامل ہے certainly lab equipment and testing equipment are very expense equipment بہت مہنگے اکوپمنٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹنگ اکوپمنٹ ہے اس میں کیا کیا شامل ہے machinery very sophisticated machinery very expensive machinery جس کی ڈیپریسیشن کاسٹ بھی زیادہ ہوگی جس کی بائنگ کاسٹ بھی زیادہ ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی کیمیکل ہم نے یوز کرنے ہیں انسپیکشن کے پورے سسٹم کو رن کرنے کے لیے that is our lab work so labs کو ٹیسٹنگ کے لیے جب ہم نے یوز کرنا ہے تو we have to pay a lot of cost over there پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہمیں کچھ اور کام کرنا ہے لیب کا جو اکوپمنٹ ہے اس اکوپمنٹ کی مینٹیننس کی کاسٹ ہے ایک تو اکوپمنٹ کی ڈیپریسن کی کاسٹ آ رہی تھی ایک یہ کہ ہمیں اپنے لیبورٹری اکوپمنٹ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے ہمیں کچھ خرچہ کرنا پڑے گا کوئی پارٹ ریپلیس کرنے ہیں کوئی مینٹیننس کرنی ہے کوئی ان کی ریپیئر کرنا ہے all that is lot of expense تو all these expense are paid because we need now labs اور لیب کیوں چاہیے اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنی کوالٹی کے بارے میں اشورنس نہیں ہے ہم کوالٹی کنٹرول سسٹم پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی کام کرنا پڑ گیا پھر ٹیسٹنگ اکوپمنٹ جو ہے ان کی calibration that is also a task کہ کہیں سے ہمیں سرٹیفکیشن کرانی ہے اپنے ٹیسٹنگ اکوپمنٹ کی کہیں سے ویریفکیشن کرانی ہے کہ وہ اکوپمنٹ جو ہم اپنی لیب میں یوز کر رہے ہیں ہماری فیکٹری میں جو یوز ہو رہی ہے فار انسپیکشن پرپز کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے ہے کہ نہیں کیا وہ اکوپمنٹ وہ ریزلٹ دیتے ہیں جو ہمارا باہر ایکسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے لیے ہمیں کسی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن سے کیلبریشن کرانا پڑ گئی کوئی سرٹیفکیشن کرانا پڑ گئی کوئی inspection of the labs and laboratory equipment وہ کرانا پڑ گئے تو دس is all we got pay for for the inspection of the laboratory equipment and that is also a cost which we got to pay so اب تک ہم نے تین طرح کی کاسٹ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اور these all are cost of quality ہمیں اس لیے یہ ساری کاسٹ پے کرنا پڑی ہے کہ ہماری پروڈکٹ میں کوالٹی نہیں تھی اب ایک اور ہیڈ جس میں ہم نے کاسٹ کو پے کرنا ہے that is the prevention cost اور پریونشن کاسٹ وہ ہے کہ جو اس لیے پے کر دی جائے اس لیے لگا دی جائے کہ بعد والی جتنی ہم نے کاسٹ ڈسکس کی ہیں وہ نہ آئے اب ہم نے پریونشن پہ کچھ کاسٹ پے کرنا ہے اور وہ پریونشن کیا ہے کہ بعد میں ہمارے پاس فالٹ نہ آئے اور پریونشن کیا ہو سکتی ہے پریونشن یہ ہے کہ پہلے ہمیں ایک جو سسٹم بنانا پڑ گیا تھا سپلائر کا ایک ایسا ریلائبل نیٹورک جو ہمیں بعد میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہمیں جو را مٹیریل ملے گا وہ کوالٹی را مٹیریل ہوگا یہ نیٹورک بنانے میں کچھ ٹائم لگنا ہے اور اس ٹائم کی کچھ کاسٹ ہے and that is the prevention cost کہ یہ کاسٹ اگر ایک دفعہ لگا لی جائے تو ہمیں بعد میں ڈفیکلٹی نہیں آئے گی تو that will be the cost of quality پر in the heading of prevention پھر کچھ مینیجیریل ورک ہے جہاں پہ ہمیں کوالٹی کو لے کے آنا ہوگا اور ریزلٹنلی ہمیں کوالٹی پروڈکٹ ملتا ہے اس مینیجریل ورک میں کیا چیز ہے first of all is quality planning اور جو پلاننگ uh, اور شیڈیولنگ ڈیوائسز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی and that can be any planning chart can be any network that can be a computer software and that can be any other way of of planning جس سے ہمیں ایکوریسی زیادہ ملے گی ریزلٹس میں دیٹ از کوالٹی پلاننگ تو اب ہم پلاننگ اسٹیج پر زیادہ خرچ کریں گے ہم اب سافٹ ویئر خریدیں گے جو کہ اگر کوالٹی کنٹرول کا سسٹم ہوگا تو ہمیں کوالٹی پلاننگ پہ بہت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے کنٹرول سسٹم کام کرتے ہیں وہاں پہ لیکن کوالٹی اشورنس سسٹم میں اگر آنا ہے ہم نے تو ہمیں فرام دا بگننگ کوالٹی لے کے آنی ہے and that is quality planning so planning equipment planning devices اور پلاننگ کے لیے یوز ہونے والے وہ سارے سافٹ ویئر جو ہم نے یوز کرنے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں پلاننگ کرنے کے لیے ٹریننگ ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ ڈپینڈ اس بات پہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹریننگ کا ایک ایسا سسٹم ہو that will make the people according to our requirement so training and continuous training total quality management require کرتی ہے کہ ہمیں کنٹینیوسلی اپنے امپلائیز کو ٹرین کرنا ہے اور training is not a cheaper area lot of money on training اور اب ہمیں ایکسٹینس ٹریننگ کرنا پڑ گئی ہے because of bringing total quality system total quality system میں پروینشن کاسٹ پہ زیادہ خرچہ ہم کریں گے will spend more money on training will spend more money on on on planning and will spend more money on setting up uh, setting up network reliable reliable suppliers جو ہمیں ٹائملی uh, اور کوالٹی رام دیر سپلائی کرتے رہیں گے then is we get to spend some money for quality improvement processes وہ سارے پروسیس جو یوز ہو رہے ہیں جو مکینکل ہیں اور جو مینول ہیں ان سارے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں خرچ کرنا پڑ گیا تو ہمیں پلاننگ پہ خرچ کرنا پڑا ہمیں ٹریننگ پہ خرچ کرنا پڑا ہمیں اپنے پروسیس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ایکسپینس کرنا پڑ گیا that is all prevention cost پھر ہمیں کچھ نہ کچھ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈاکٹر ڈیمی نے سجیسٹ کیا کہ statistical process control techniques use کی جائیں اور اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول ٹیکنیک ہم یوز کریں گے اس لیے کہ we want to get the quality as built in so statistical quality control technique جو ہم نے یوز کرنا ہے اس کے لیے ہم نے اسٹیٹسٹیکل پروسیس یوز کرنا ہے کوئی ہمیں سافٹ ویئر یوز کرنا پڑ جائیں گے کوئی ایکسپرٹ ہائر کرنا پڑ جائیں گے اور یہ بھی ہماری کاسٹ ہو گئی وی دیٹ uh, پھر مینٹیننس کی بات آ گئی ہمیں اپنی مشینری کو اپنی بلڈنگ کو اپنے وہیکل کو اپنے سارے اس اکوپمنٹ کو جو پروڈکشن پروسیس میں انوالو ہوگا اس کی مینٹیننس پہ خرچ کرنا ہے بہت سارے پروڈکٹ اس لیے فالٹی آ جاتے ہیں کہ machines were not properly maintained ایک بہت بڑی مشینری ہے جس کا کوئی ایک پارٹ فالٹی ہو گیا ناٹ فنکشنگ پراپرلی اور اس مشین کے اس ایک پارٹ کے خراب ہو جانے کی وجہ سے پروڈکشن کوالٹی خراب ہو گئی پروینٹیو میئر کیا کہتی ہیں کہ اس پارٹ کو امیڈیٹلی ریپلیس کر دیا جائے لیکن دیٹ کاسٹ سم تھنگ لیکن جب ہم اس کاسٹ کو لگا لیں گے تو اب ہمیں جو پروڈکٹ ملے گا that will be a quality product اور ہمیں وہ ساری ایکسٹرنل اور انٹرنل فیل کاسٹ ہیں وہ نہیں پے کرنا پڑیں گی so maintenance of the equipment the machinery the distribution vehicle all this a cost which we have to pay and other cost which we have to pay for for getting the quality build in this hiring the consultant so we might pay some money to hire consultants some experts some advisors اور یہ کنسلٹینٹ ایکسپرٹس یا ایڈوائزر وہ لوگ ہیں جو ہمیں اس سسٹم کو بلڈ کرنے میں جو کہ ہمیں کوالٹی بلڈ ان دے گا ہمیں ہیلپ کر رہے ہوں گے تو کوئی ہمیں ٹریننگ کے لیے کنسلٹنٹ چاہیے کوئی اپنے پلانٹ اور مشینری کی لے آؤٹ ڈیزائننگ کے لیے ایکسپرٹ چاہیے کوئی ہمیں اپنے پروسیسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسپرٹ چاہیے کبھی ہمیں کوالٹی پلاننگ کرنے کے لیے ایکسپرٹس eh, چاہیے تو ان ایکسپرٹس کو we pay some money and that is also a cost تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین اب تک جو ہم نے دیکھا کہ کاسٹ جو ہم پے کرتے ہیں فار فار دا کوالٹی اس کے ہم نے چار ڈفرنٹ ہیڈ بنا لیے ایک ہیڈ ہے ہمارے پاس ایکسٹرنل فیلور کاسٹ پھر ہم نے ڈسکس کیا internal failure cost then was appraisal cost and in the end we had prevention cost اب کوالٹی ایشورینس کا سسٹم جو ہے جس نے کوالٹی کنٹرول کو ریپلیس کرنا ہے کوالٹی ایشورینس کا سسٹم یہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہم کاسٹ پے کریں پروینشن پہ اور اگر پریونشن پہ خرچ کر دیا جائے تو ہمیں ایکسٹرنل فلیور انٹرنل فلیور یا اپریزل کاسٹ پہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا اس کی ایگزامپل یوں لے لیں کہ اگر ہم دانت صاف کرنے کے لیے معقول قسم کا ٹوتھ برش اور اچھی ٹوتھ پیسٹ خریدنے پہ کاسٹ خرچ کر دیں گے تو ہمیں شاید ڈینٹسٹ کی کاسٹ نہ دینا پڑے دانت خراب ہونے کی صورت میں جب ہمیں ڈینٹل سرجن کے پاس جانا پڑے گا تو اس کاسٹ کو بچانے کے لیے یہاں پہ خرچ کر لیا جائے دیٹ از کاسٹ اور پروینٹیو کاسٹ جو ہے وہ ہمیں روکتی ہے اپریزل کاسٹ یا ایکسٹرنل اور انٹرنل فیلور کاسٹ سے اب جب ہم نے یہاں پہ یہ ڈیسیزن لینا ہے کہ ہم نے کوالٹی کنٹرول پہ رہنا ہے یا ہم نے کوالٹی ایشورینس پہ آنا ہے تو ایکچولی ہم ڈیسیزن کس پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پروینشن پہ کاسٹ زیادہ خرچ کرنی ہے یا ہم نے اپریزل پہ اور فیلور پہ کاسٹ زیادہ خرچ کرنا ہے so basically this is the decision which manager will have to take either we are going to be that that organization which is spending more money on prevention then fail more money فارسٹمال یا ہمیں اسی کوالٹی کنٹرول کے سسٹم کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ ہم ہر اسٹیج کے اوپر ایک انسپیکشن کرتے ہیں اور ان انسپیکشن کے ریزلٹ میں ہم میک شیور sure کرتے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں ٹھیک جائے لیکن ٹھیک پروڈکٹ مارکیٹ میں چلے گیا ہوتا ہے اور لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کاسٹ پے کرنا پڑ جاتی ہے and that we named as cost of quality تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک ایسا نظام ایک ایسا سسٹم وضع کرنا جس میں کوالٹی کی اشورنس ہوگی وہ سسٹم ہمیں ریلیٹیولی چیپر پڑتا ہے as compare to a system جہاں پہ ہم ایکسٹرنل فلیور انٹرنل فلیور اور اپریزل کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہوں تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ quality actually is free quality کو فری eh, ثابت کرنے کے لیے ہم نے جو ابھی آرگومنٹ پیٹرن بنایا وہ کیا ہے کہ ہم اگر پروینشن پہ خرچ کر لیں تو وہ ہمارے وہ جو تینوں ہیڈس ہیں یہ اس سے کم ہوگا اور ریزلٹ اس سے بہتر ملیں گے اور ہمارے پاس کوالٹی بھی ہوگی تو کوالٹی ایکچولی فری ہو گئی اب یہ پورا سسٹم بنانا پڑ گیا جب ہم نے کہا کہ ٹوٹل کوالٹی کے لیے ہمیں سارے کمپونیٹ کو ساتھ بنانا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایک ایسا پورا نظام بنانا پڑ گیا اپنی آرگنائزیشن میں جہاں پہ there should be quality everywhere اچھا اب جب جب ہم ایک نظام بنانے کی بات کرتے ہیں تو ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے پاس اپنا ایک سسٹم ہو اور organization to organization system change ہوتے جائیں لیکن over the period management experts نے ایکسپیرئنس کر کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم بھی ہو سکتا ہے جس کو فالو کرنے سے پریکٹس کرنے سے we can have quality well done اب وہ سسٹم جو ہے وہ آرگنائزیشن میں آ گئے اور وہ نہ صرف پاکستان میں آ گئے بلکہ پوری ولڈ میں چلے گئے اب دیکھتے ہیں وہ سسٹم سسٹم کیا ہے دیٹ از آپ نے سنا ہوگا I I S S O O nine thousand اور I S O two thousand nine thousand اور پھر آپ کبھی کبھی سنتے ہیں I S O nine thousand one two and three and four I S O کیا چیز ہے that is a standard system provides a set of systems to the ذہن میں رکھیے گا آئی ایس او اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی آرگنائزیشن جس نے آئی ایس او امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اس آرگنائزیشن کے پروڈکٹ میں ہمیشہ کوالٹی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے بلکہ آئی ایس او اس بات کی اشورنس ضرور ہے کہ اس آرگنائزیشن کے پاس کچھ ایسے سسٹم ہیں uh, اور آئی ایس او کے لیے پھر ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے اور سرٹیفکیشن کا کانسپٹ یوں ہے کہ آرگنائزیشن آئی ایس او کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا انٹرنل سسٹم سیٹ اپ کرتی ہیں وضع کرتی ہیں اور آئی ایس او کے آڈیٹرز انسپیکشن کرتے ہیں انسپیکشن کے بعد آرگنائزیشن کو after verification organization is up to those standard ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں and we can call them as I S O approved organization اور I S O certified organization. An ISO is simply a certificate which shows that this organization is following some systems and those systems might lead to quality in the product and service as well. But ISO کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ آرگنائزیشن کو ایک سسٹمز کا پیٹرن پرووائڈ کر دینا اور اس سسٹمز کو پریکٹس کرتے ہوئے آرگنائزیشن جو ہے وہ کوالٹی لیتی ہیں اور پھر اس سسٹم کو اپ ڈیٹ رکھنا بھی آرگنائزیشن کے لیے لازمی ہوتا ہے اور آئی ایس او کے ٹائم ٹائم ٹو آرگنائزیشن کی انسپیکشن کرتے ہیں اور اگر انسپیکشن کے ریزلٹ میں they they feel that organization is still up to mark تو پھر آئی ایس او کی سرٹیفکیشن کو انہینس کر دیا جائے کر دیا جاتا ہے ادروائز اس کی کینسلیشن بھی ہو سکتی ہے سو آئی ایس او کا جو کانسپٹ ہے that is concept of some systems and systems are to be practice in the organization to get quality everywhere پھر I S O nine thousand کے علاوہ ایک اور سسٹم ہے that is I S O fourteen thousand I S O fourteen thousand کا جو سسٹم ہے is for the environment organization are responsible for the betterment of the environment as well اور اب پوری ولڈ میں business people organization governments are very much concerned about the quality of the environment ایک ایسا سسٹم جو اس بات کی اشورینس دے کہ ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن ایسے کام نہیں کر رہی جو انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہوں اس کے لیے جو سرٹیفکیشن ہے ہے that is I I S S O O fourteen fourteen thousand thousand ایک ایسا نظام جو آرگنائزیشن کو وہ سارے سسٹم دے گا جہاں پہ انوائرمنٹ کو مینج کرنے کے لیے آرگنائزیشن کی پولوشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اسموک کو ہینڈل کرنے کے لیے نائز کو سمجھنے کے لیے اور واٹر پولوشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ایسا سسٹم جو آرگنائزیشن کے لیے اویلیبل ہوگا that is I S O fourteen thousand so ہمارے پاس دو طرح کی سرٹیفکیشن ہو گئی ایک ہو گیا I S O nine thousand I S O nine thousand وہ سسٹم ہو گیا جو ہمیں کوالٹی سسٹم دے گا آرگنائزیشن میں پروڈکشن کے لیے یا سروسز کے لیے اور ایک ہمارے پاس ہو گیا I S O fourteen thousand اور I S O fourteen thousand کون سا سسٹم ہو گیا جو ہمیں انوائرمنٹ کے بارے میں گائڈ کرے گا ایک اور کانسپٹ جو ہمیں پروڈکشن سے ریلیٹڈ سمجھنا ہوگا that is value chain management value chain کا کانسپٹ بھی بہت زیادہ آج کل ڈسکس ہوتا ہے اور ویلو چین کیا ہے کہ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو کسی ایک پروڈکٹ یا سروس کو بنانے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں all these are working in a chain ان ساری چیزوں میں ہم ویلو ایڈ کرتے ہیں اور as a result we get the value in the product or or service service that value in the product is a result of value in all component of the chain that is value chain management تو پوری چین جو کسی پروڈکشن پروسیس کے اندر کام کر رہی ہو اس چین کے ہر کمپونیٹ کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا اور اس میں سے بیٹر uh, پروڈکٹیوٹی لینا was value chain management so ladies and gentlemen آج کی ڈسکشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں کوالٹی از فری کا کانسیپٹ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی پروینشن کاسٹ کی وجہ سے external fail cost internal fail cost یا پروینشن کاسٹ کو مینج کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کمپریہنسو ایک سسٹم ہمیں بنانا پڑ گیا اور وہ جو کمپریہنسو سسٹم ہمارے پاس ہوگا یہ ہمیں اس بات کی اشورنس دے گا کہ آرگنائزیشن کے پاس بلڈ ان کوالٹی ہوگی اور جب کوالٹی بلڈ ان ہو جائے گی تو پھر ہم ریگولر بیس پہ will be able to get qualities اس کوالٹی کی اشورنس کے لیے ہمارے پاس جو ایک سسٹم eh، جس کی جس کے تھرو ہم سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں that was I S O اور ہم نے ڈسکس کیا I S O nine thousand کا ایک سسٹم ہے جس کے تھرو ہم سرٹیفکیشن لیتے ہیں اور وہ سرٹیفکیشن ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کے پاس کچھ ہیں کام کرنے کے لیے پھر ہم نے I S O fourteen thousand کی بات کی اور I S O fourteen thousand کیا ہے ایک ایسا نظام جو اس بات کی اشورینس کرتا ہے کہ آرگنائزیشن انوائرمنٹ فرینڈلی ہے اور پھر ہم نے ڈسکس کیا ویلو چین مینجمنٹ کو کہ ویلو چین مینجمنٹ کیا ہے اور ویلو چین مینجمنٹ کس طرح کام کرتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹرمین آج اپنے ڈسکشن کو یہیں سمیٹتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی دفعہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے خدا حافظ